الحق من من ربك فلا تكونن الممترین حق آپ کے رب کی طرف سے ہے اس لیے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بن جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے مزید یقین دہانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے اور انہیں جو دین دے کر بھیجا گیا ہے وہی حق ہے جس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں اس لیے آپ کی امت اس حق میں کوئی شبہ نہ کرے